الجهاد مختصر طريق الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف أو كما قال عليه الصلاة والسلام میرے واجب القدر جیش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غیور مجاہد بھائیوں دوستو بزرگوں اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ فضل کرم اور احسان کہ جس نے ہم سب کو اس جماعت سے وابستہ فرمایا کہ جس جماعت کا نعرہ جہاد فی سبیل اللہ کے فی سبیل اللہ ہے جس جماعت کی شناخت قتال فی سبیل اللہ ہے جس جماعت کا تعارف کے فی سبیل اللہ ہے اللہ رب العزت نے ہمیں وہ امیر نصیب فرمایا کہ جس امیر کی شناخت جہاد فی سبیل اللہ قتال فی سبیل اللہ ہے ہاں وہی قتال فی سبیل اللہ وہی جہاد فی سبیل اللہ کہ جس کو قرآن پاک نے اللہ رب العزت کے ساتھ جڑنے کا مختصر ترین راستہ قرار دیا کہ ایمان والو اگر اپنے رب سے جڑنا چاہتے ہو اگر اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو رب کے حضور سرخرو ہونا چاہتے ہو تو جہاد فی سبیل اللہ کرو میدانوں میں نکل کر لڑو پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جہاد کو جنت کا مختصر ترین راستہ قرار دیا وہ جہاد کے جو بندے اور رب کے درمیان تمام فاصلوں کو ختم کر دیتا ہے زمین پہ چلنے والے بندے کو رب کے ساتھ جوڑ دیتا ہے وہ قتال فی سبیل اللہ ہاں ایمان والو یہ اللہ کا انعام ہے کہ رب نے ہمیں جہاد والی شناخت دی رب نے ہمیں جہاد والی جماعت دی رب نے ہمیں جہاد والا امیر دیا ایمان والوں قدر کی ضرورت ہے رب سے ملنے کا شوق ہے تو جہاد کو اپنانا پڑے گا رب سے ملاقات کا شوق ہے تو جہاد کے راستے کو اختیار کرنا پڑے گا یہی راستہ ہے جو رب تک ملانے والا ہے یہی راستہ ہے جو رب کے حضور سرخرو کرنے والا ہے آؤ آ کر دیکھو پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام کو انگلی سے پکڑ کر اللہ رب العزت کے ساتھ ملنے کا یہی راستہ بتلا کر گئے کہ ایمان والو دوڑتے چلے جاؤ بدر سے نکلو تو عہد کی طرف عہد سے نکلو تو احزاب کی طرف احزاب سے نکلو تو خیبر کی طرف خیبر سے نکلو تو فتح مکہ کی طرف فتح مکہ سے لوٹ کے آؤ تو ہنین کی طرف ہنین سے نکلو تو تمہارے قدم تبوک کی طرف ہوں یہی راستہ تمہیں رب کی طرف لے کر جائے گا جو اس راستے میں آگے چلا گیا وہ رب سے اتنا قریب ہوتا چلا گیا ہاں اس کو مقامات ملتے چلے گئے اللہ اکبر کبیرہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی شناخت ہی تھی یہ دیکھو یہ بدر والے ہیں وہ دیکھو وہ عہد والے ہیں یہ وہ ہیں جنہوں نے فلاں فلاں نے کو قتل کر دیا یہ وہ ہیں جنہوں نے نبی کے ہاتھ پر بیت کی یہ وہ ہیں جنہوں نے نبی کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی یہ وہ ہیں جنہوں نے نبی کے خیمے کے پہرے دیے یہ وہ ہیں جنہوں نے نبی کے ساتھ مل کر تلواریں چلائی یہ وہ ہیں جنہوں نے نبی کے ہاتھوں میں پکڑائے تیر چلانے کے لیے نبی کے ہاتھوں میں تیر پکڑائے ہر ایک کی شناخت جہاد والی ہے سہیدنا کے اکبر آئے آپ نے جہاد فرمایا اللہ اکبر کبیرہ سیدنا فاروق اعظم شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے فاروق اعظم شہید مسجد نبی میں اپنی نشست لے کر بیٹھے ہیں ایمان والے بیٹھے ہیں مکت المکرمہ کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہیں سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سردار سیدنا اکرما بن ابی جہل جیسے سردار سیدنا ہشام بن ہر جیسے بڑے بڑے سردار سیدنا فاروق اعظم کے قریب بیٹھے ہیں کوئی بدری صحابی آتا ہے سیدنا فاروق اعظم اس کو اپنے قریب کرتے ہیں کوئی عہد کا شریک آتا ہے سیدنا فاروق اعظم اس کو اپنے قریب کرتے ہیں کرتے کرتے بدر والے قریب آ گئے عہد والے قریب آ گئے آزاد والے قریب آ گئے صحابہ کرام میں سے سابقین اولین قریب آ گئے سردار پیچھے ہوتے چلے گئے پیچھے ہوتے ہوتے مسجد کے جوتوں تک پہنچ گئے اب آپس میں بیٹھے ہیں فکر کر رہے ہیں یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ایسا کیوں ہوا ہم امیر کے قریب بیٹھے تھے قریب ہوتے ہوتے دور پہنچ گئے بات پہلے ایمان لانے والے پہلے جہاد کرنے والے وہ قریب آ کر بیٹھ گئے آپس میں سر جوڑ کر بیٹھے ماجرا کیا ہے سمجھ یہی کچھ آیا کہ انہوں نے جہاد کیا وہ اللہ کے راستے میں نکلے انہوں نے قربانیاں دی فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کیا فتح مکہ سے پہلے میدان جہاد میں گئے اگر فاصلے ختم کرنے ہیں اگر اللہ کے درمیان اور بندے کے درمیان آنے والے فاصلے ختم کرنے ہیں رب کا قرب حاصل کرنا ہے مقام حاصل کرنا ہے جہاد کرنا پڑے گا ہجرت کرنا پڑے گی پھر دنیا نے وہ دن دیکھا چار سو مکہ کے سردار ہیں مکت المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینت المنورہ آتے ہیں مدینت المنورہ کے شام کی سرزمین کی طرف جاتے ہیں جہاد کرنے کے لیے تاکہ مقام مل جائے فاصلے ختم ہو جائیں جو پہلے ایمان لانے والے اور بعد میں ایمان لانے والوں کے درمیان کا فاصلہ ہے جو اللہ کے ہاں مقامات کا فاصلہ ہے وہ فاصلہ ختم ہو جائے اس فاصلے کو مٹانے کے لیے میدان کا انتخاب کیا میدان جرموک کا میدان ہے شام کی سرزمین ہے مسلمانوں کا لشکر ہے تیس ہزار مسلمان ہیں سامنے تین لاکھ کا لشکر کھڑا ہوا ہے آج مسلمانوں کا سامنا ہوتا ہے مسلمانوں کا لشکر پسپا ہوتے ہوتے مسلمانوں کا لشکر شکست کھاتے کھاتے مسلمان امیر کے خیمے تک پہنچ گیا سیدنا خالد بن ولید کے خیمے تک مسلمانوں کا لشکر پہنچ گیا مسلمانوں کا شکست کا سامنا ہے اس وقت سعید سیدنا اکرما بن ابھی جال کھڑے ہوئے اپنی خود اتار کر پھینکی اپنی زیرہ ایک طرف پھینکی اپنے سر پہ اماما باندھا اور لوگوں سے کہا آؤ لوگوں آ کر میرے ہاتھ پر بیت کرو موت کی بیت کرو آج کٹ جائیں گے مر جائیں گے لیکن آج ان دشمنوں کو ان ظالموں کو واپس دکیلیں گے ان کو اپنے خیموں تک پسپا کریں گے ایمان والوں کے ساتھ مل کر حق ادا کریں گے سیدنا خالد بن ولید آئے سیدنا اکرما سے کہنے لگے ایسا مت کرنا رک جاؤ ہمیں تمہارے ضرورت ہے اللہ اکبر کبیرا ایمان والوں ایک سردار ہے مسلمانوں کا سردار ہے جھٹک کر خالد بن ولید سے فرماتے ہیں ارے کانی اے خالد بن ولید مجھ سے دور ہو جا آج رب نے موقع دیا ہے فاصلے ختم کرنے کا آج رب نے موقع دیا ہے اپنے کردار پر لگے ہوئے داغوں کو دھونے کا آج رب نے موقع دیا ہے نبی سے محبت کی سند حاصل کرنے کا آج نہیں رک سکتا ہاتھ اپنا آگے کیا آؤ لوگوں بیت کرو بیت کرنے والے آئے امر بھی نکرما آئے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے حارث بن شام آئے بیت ہونے لگی اس بات پر کہ آج کٹ جائیں گے آج مر جائیں گے لیکن مسلمان ہو کر دکھائیں گے مسلمانوں کا لوہا منوا کر دکھائیں گے اللہ اکبر کبیرہ روئے زمین نے وہ منظر دیکھا جب یہ چار سو سرداران قریش ہیں ہاتھ پر بیت کر رہے ہیں اپنی خودیں اتار کر پھینک رہے ہیں اپنی زیریں ایک طرف پھینک رہے ہیں گھوڑوں پر سوار ہو کر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر کے دشمنوں پر یلغار کر رہے ہیں پھر دیکھا روئے زمین نے وہ منظر دیکھا جب یہ دیوانے لپکے جب یہ دیوانے جھپٹے جب یہ دشمن پر ٹوٹ پڑے اور پھر یہ دشمنوں کی صفوں کو چیرتے چلے گئے اور جب اثر کی آزانیں ہو رہی تھی تو مسلمانوں کا لشکر دشمنوں کے خیموں تک پہنچ چکا تھا وہ لشکر کہ جو پسپا ہو کر اپنے خیموں تک آ گیا تھا اب اس لشکر کے جاں باز دشمنوں کے خیموں پر دستک دے رہے تھے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے سے نکلے اور تلاش کرنے لگے جگہ جگہ پر مکہ کے سرداروں کی لاشیں پڑی ہوئی نظر آئی خاک و خون میں لت پت ہو کر قربانیاں دے کر روانہ ہو گئے لاشوں میں تلاش کرنے لگے ایک جگہ پر امر بن اکرما ملے سیدنا اکرما کے بیٹے شہید ہو چکے ہیں سیدنا اکرما کو دیکھا تو تھوڑی سی سانس باقی ہے تھوڑی سی رمک باقی ہے ان کا سر لے کر اپنی گود میں رکھا پانی کے قطرے ٹپکانے لگے جب ہوش میں آئے سیدنا اکرما نے پوچھا کون ہے کہنے لگے خالد بن ولید ہوں پوچھا مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا ما فعل اللہ بالمسلمین ایمان والوں کے ساتھ کیا ہوا فرمانے لگے اب شر تمہیں مبارک ہو اکر اللہ عینک اللہ نے تیری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا رب نے مسلمانوں کو فتح دے دی ایمان والے دشمنوں پر چڑھ دوڑے خوش ہو گئے فرمانے لگے امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم سے کہہ دینا جو کچھ کہا تھا کر دکھایا ہاں سیدنا خالد بن ولید کہنے لگے ارے سرداروں سردار ایسے ہی جان دیا کرتے ہیں یہ کہہ کر سیدہ سیدنا اکرما کی روح پرواز کر گئی وہ بھی میدان میں شہید ہو گئے گود سر میں سر ان کا گود میں رکھا ہوا ہے پڈلی پر بیٹے کا سر پڑا ہوا ہے ایک طرف حارث بن ہشام پڑے ہوئے ہیں لاشیں پڑی ہیں سیدنا خالد بن ولید کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور آواز دے کر کہہ رہے رہے ہیں اے مدینت المنورہ میں بیٹھے ہوئے مسلمانوں کے امیر المومنین سن لیجئے آج قریش کے سرداروں نے اپنا حق ادا کر دیا آج اپنی جانیں دے کر انہوں نے اپنا اپنی عزت اپنا وقار اپنا سر بلند کر دیا انہوں نے رب کا قرب حاصل کر دیا ہاں جیش والو ہاں جیش والو پیارے مجاہدوں راستے میں رکنا نہیں ہے راستے میں رکنا نہیں ہے ارے وہ منظر ہم نے دیکھا جب ہماری صفیں کشمیر میں سمٹتی سمٹتی اپنے خیموں تک پہنچ چکی تھی جب دشمن یہ اعلان کرنے والا تھا کہ شاید کشمیر سے جیش محمد نام کی جماعت ختم ہو گئی مجاہد ختم ہو گئے مودی اپنی فتح کے ڈنکے بجانے والا تھا تب یہ تلا شہید جیسے ہمارے سردار کھڑے ہوئے عثمان شہید جیسے ہمارے سردار کھڑے ہوئے عارف شہید جیسے والے رب سے محبت کرنے والے نبی پر درود بھیجنے والے کھڑے ہوئے شو ادائے پٹھان کوٹ جیسے عظیم الشان مجاہدین فدائین کھڑے ہوئے یہ ہمارے فدائی سردار بڑھتے چلے گئے پھر کوئی ہمارا سردار تلا شہید جیسا پلوامہ میں گرا کوئی عثمان شہید جیسا اللہ اکبر کبیرا عثمان شہید جیسا سردار ارے عثمان کے آخری الفاظ تو سنو اپنے کندھے پہ چادر رکھے کہتا ہے اما تجھے خدا حافظ رب سے ملاقات کا وقت آ گیا رب سے ملنے کا وقت آ گیا جیش والوں ضرورت ہے رب سے ملنا چاہتے ہو تو ڈالو کندھوں پر بندوق اٹھاؤ اپنی چادریں بلاتی ہے تمہیں کشمیر کی سرزمین بلاتی ہے تمہیں بابری مسجد آواز دیتی ہے تمہیں دلی کا لال قلعہ بلا رہا ہے تمہیں بیت المقدس اٹھو نکلو میدانوں کی طرف ملنا چاہتے ہو رب سے ملاقات کرنا چاہتے ہو رب سے تو آؤ اس میدان کے اندر جہاں کل میں بھی کہہ سکوں آپ بھی کہہ سکے کہ رب سے ملاقات کا وقت آ گیا تیار ہیں ہم اس ملاقات کے لیے ایمان والوں ضرورت ہے ضرورت ہے یہ اجتماع اسی دعوت کے لیے ہے ضرورت ہے اس اجتماع سے پانچ ہزار فدائین کی ضرورت ہے جیش کے ان سرداروں کی جو اس تحریک کو لے کر بابری مسجد کی چھتوں پر چڑھ کر اللہ اکبر کی صدا لگاتے نظر آئے تکبیر کے نعرے بلند کرتے نظر آئے تیار ہو اس کے لیے واخر واقعان الحمد لله رب العالمين